السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے آپ ویریفیکیشنس ٹھیک ٹھیک سمجھ آ رہی ہیں ہم نے اب تک بیسک جو اکاؤنٹ بیلنسز ہیں ان کو تو سیکھ لیا کہ کس طرح ویریفائی کرنا ہے آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کچھ ایسی چیزوں کو جو کہ آڈٹ میں بھی بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں پریکٹیکل آڈیٹنگ میں اور اسٹوڈینٹس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے یہ ہیں کنفرمیشن لیٹرس انفیکٹ ہوتا یوں ہے کہ ہم نے کچھ باہر کی دنیا سے کنفرمیشن لینی ہوتی ہیں regarding few very important balance جن میں کہ بینک بیلنس اور ڈیٹرز کے بیلنس اہم ہیں سو so, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ بینک بیلنسز کو کس طرح ویریفائی کیا جائے اور ڈیٹرز کے بیلنسز کو کس طرح ویریفائی کیا جائے تو سب سے پہلے میں بات چیت کروں گا جی بینک بیلنسز کے بارے میں بینک بیلنس کے بارے میں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی غلط العام یہ سمجھا جاتا ہے کہ بینک بیلنس کا مطلب کہ we have a deposit balance with the bank کہ بینک میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں بھائی بینک بیلنس ہمارا قرضے کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے بینک سے قرض لیا ہوا ہے وہ بھی تو ایک بیلنس ہے کہ ہماری بکس میں ایک لائبلٹی نظر آ رہی ہے بینک نے ہم سے وہ پیسے ریسیو کرنے that is also a balance لہذا بیلنس ڈزنٹ مین کہ جی we have a deposit with the bank that can also be an overdraft balance or regular loan account balance لہذا ہم جب بھی بینک بیلنس کو ویریفائی کرنے کی بات کریں گے تو ذہن میں یہ بات رکھیں گے کہ بینک میں ہمارا ڈپوزٹ بیلنس بھی ہو سکتا ہے اور اوور ڈرافٹ بیلنس بھی ہو سکتا ہے اوور ڈرافٹ کی سمجھ ہے نا کیا ہوتا ہے اوور ڈرافٹ کا مطلب کہ ہم نے بینک میں جو پیسے رکھے ہوئے تھے وہ زیرو لمٹ سے بھی نیچے ہم نے ان کو ودرا کر لیا ہوا یعنی کہ اب الٹا ہمارا بینک پر ایک قرض بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے بینک کو کچھ پیسے واپس کرنے اس کو اوور ڈرافٹ کہتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا تھا اس لیے اب زیادہ ڈیپ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے رننگ فائنینس بیلنس بھی اسے کہتے ہیں اچھا یہاں پر چند ایک اور چھوٹی چھوٹی بڑی معمولی معمولی سی باتیں ہیں وہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ بینک میں ہمارے دو طرح کے بنیادی طور پر اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک جسے ہم ٹائم ڈپازٹس کہتے ہیں اور دوسرے جنہیں ہم ڈیمانڈ ڈپازٹس کہتے ہیں اب یہاں پر ہم جب بینک بیلنس کو ویریفائی کرنے کی بات کر رہے ہوں گے تو ہر طرح کے اکاؤنٹ کی بات اس میں آ جائے گی ٹائم ڈپازٹس جس میں کہ کچھ وقت کے لیے ہم نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں جسے فکس ڈپازٹ بھی عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے پانچ سال کے لیے ایک سال کے لیے چھ ماہ کے لیے کچھ مدت کے لیے پیسے بینک میں جمع کروائے ہیں اور اس مدت تک بینک سے پیسے واپس نہیں مانگیں گے ٹائم اور کچھ ہوتے ہیں ڈیمانڈ ڈپوزٹ ہم جب چاہیں بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہیں ان کے لیے نارملی کرنٹ اکاؤنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے پاکستان میں کہ کرنٹ اکاؤنٹس یا profit and loss sharing accounts بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ P L S sharing account یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن میں کہ ہم پیسے جب رکھواتے ہیں بینک میں تو کسی بھی وقت ان سے ہم ودرا کر سکتے ہیں پیسے نکلوا سکتے ہیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں لہذا ہم ان کو ڈیمانڈ ڈپوزٹ کہتے ہیں بینک بیلنس کی ویریفیکیشن میں ہر طرح کے ڈپوزٹ آ جائیں گے ہر طرح کے اکاؤنٹ آ جائیں گے which we have maintained the bank so ہم بات چیت شروع کرتے ہیں کہ بینک بیلنس کو کس طرح سے ویریفائی کرنا اس میں ہم چند پوائنٹس جو ہیں ان کو کنسیڈر کریں گے جن میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ agree the balance with the bank book and bank statement اچھا جی بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بیلنس کا ایگری ہونا ضروری ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات مزید سن لیجیے اور سمجھ لیجیے کہ جب ہم کہتے ہیں بینک بک تو یہ بینک بک یا کیش بک یا ledger account maintained in the main ledger ایک ہی بات because all these books are maintained by the accountant of the entity bank book کہہ لیں اس کا مطلب کیا ہے it is the book of original entry in which only the transaction with the bank are recorded cash book کہہ لیں کیش بک جس میں کہ آپ نے اکاؤنٹنگ کے اندر پڑھا ہوا ہے two column cash book three column cash book جس میں کہ کیش کا کالم بھی مینٹین ہو رہا ہے اور بینک کا کالم بھی مینٹین ہو رہا ہے we are concern with the bank column over here اور اگر آپ بینک لیجر اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں وچ از مینٹینڈ ان دا مین لیجر تو وہ بھی یہی بات ہے بھائی بینک کا ٹی اکاؤنٹ جس میں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ بینک میں پیسے جمع کروائے نکلوائے وغیرہ وغیرہ پوسٹ کیے جاتے ہیں سو so, یہ جو بھی ہم ہم مینس بزنس جو بھی وہ بزنس مینٹین کر رہا ہے بینکنگ کی ٹرانزیکشنس کو ریکارڈ کرنے کے لیے وہ والی کتاب کا balance must agree with the balance of the bank statement اب بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہے یہ انفیکٹ جو بینک نے اس بزنس کا اکاؤنٹ مینٹین کیا ہوا ہے اپنی بکس میں اس کا امیج ہے اس کا ایکسٹریکٹ ہے اس اکاؤنٹ کو پرنٹ کر کے ایک اسٹیٹمنٹ کی شکل میں بینک بھیج دیتا ہے اس بزنس کی طرف کہ جناب آپ کا اتنا بیلنس ہے اور یہ آپ کی موومنٹ ہے ڈیورنگ دا ایئر اس بینک بیلنس کے اندر اس کو کہتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ اب ان دونوں بیلنس کو اگری کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو جناب آڈیٹر صاحب یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ بیلنس اگری کر رہے ہیں یا نہیں نیکسٹ بات آئے گی کہ in case of difference between the bank book and bank statement تو ہم کیا کریں گے ریکنسیلیشن جو اس بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ہے اس کو اوپٹین کریں گے جناب بینک ریکنسلیشن بتائیں کہ بنی کہ نہیں بنی اچھا ادھر ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم نارملی تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں بیلنس آپس میں ڈفرینٹ ہوں گے تو بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنائی جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے بیلنسز برابر بھی نظر آ رہے ہو تب بھی بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنانی ہے ہمیں تب بھی بنانا چاہیے بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ کیوں سمجھ لیجئے بیلنسز دونوں برابر اس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی غلطی موجود ہو تو لائک کیش بک کو مینٹین کرنے میں ہم نے ڈیبٹ سائڈ پر بھی ایک غلطی کر دی کریڈٹ سائڈ پر بھی غلطی کر دی بیلنس تب بھی ہمارا بینک اسٹیٹمنٹ کے بیلنس کے برابر آ گیا یہ ممکن ہے نا یا اس کو اس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیکس ایشو کیے جو کہ انپریزینٹیڈ رہے اچھا یہاں میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کو بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانا آتی ہے آپ سیکھ چکے ہیں بینک ریکنسیلیشن بنانا اب اس ایزمپشن پر میں آگے باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اب انپریزینٹیڈ چیکس کا آپ کو معلوم ہے تو ہم نے جتنی اماؤنٹ کے ان چیکس اپنی کیش بک میں ایشو یعنی کہ کیش بک کی کریڈٹ سائٹ پر شو کیے ہوئے میں زیوم کرتا ہوں فگر کو دو ہزار روپے کے ہماری کیش بک میں پیمنٹ سائٹ پر ایشوڈ چیکس نظر آ رہے ہیں جو کہ ابھی تک بینک اسٹیٹمنٹ میں پرزینٹ نہیں ہوئے بینک اسٹیٹمنٹ کی کس سائٹ پر جانے چاہیے تھے یس ڈیبٹ سائٹ پر جانے چاہیے تھے میں دوبارہ سے بول رہا ہوں اگر بینک ریکنسلیشن آپ کو تھوڑی سی پھیکی پھیکی ہے تو اس کو آپ ذہن میں لے آئیے اس تمام لیکچر کے دوران ایشوڈ چیک ہم نے کیش بک کی کریڈٹ سائٹ پر لکھے ہوتے ہیں جو کہ بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیبٹ سائٹ پر نظر آنا چاہیے اب بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیبٹ سائٹ پر وہ دو ہزار روپے کے ایشو چیک تو نہیں نظر آ رہے لیکن بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر ہمیں دو ہزار روپے کا بینک کمیشن نظر آ رہا ہے جو کہ بینک نے کچھ سروسز دی ہوئی ہیں جس کے اگینسٹ اس نے وہ کمیشن کاٹا ہوا ہے اب بتاؤ بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس اور کیش بک کا بیلنس آپس میں ٹیلی کر رہا ہوگا یا نہیں یس ایگزیکٹلی ٹیلی کر رہا ہوگا اب یہ جو بینک بیلنس کا آپس میں ٹیلی کرنا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں پر بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنانے کی ضرورت ہے وہ جو بینک کمیشن ہے اس بینک کمیشن کو ہم نے اپنی کیش بک میں ریکارڈ نہیں کیا ہوا اس بینک کمیشن کو ہم اپنی کیش بک میں ریکارڈ کریں گے as an expense credit side پر پیمنٹ سائڈ پر ایک کمیشن کی وجہ سے بینک بیلنس کم ہو رہا ہے ہمارا اور وہ جو ہم نے چیکس ایشو کیے ہوئے کریڈٹ سائڈ کو they should have been recorded in debit side of the bank statement اس کو وہاں پر بینک کے اندر ڈیبٹ افیکٹ دیں گے تب جا کے ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب اب ہمارا بینک ریکنسائل کر گیا اب دیکھیے اتفاقن دونوں ہی ریزنس آف ڈفرینس برابر اماؤنٹ کے اگر ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایز این آڈیٹر اس پوائنٹ کو ضرور نوٹس میں لائیں گے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر بیلنس آپس میں برابر بھی ہوں تو وہاں پر اس بیلنس کے انچارج جو کہ بینک بیلنس کا انچارج ہے اس کو چاہیے کہ وہ بینک کو ریکنسائل کرنے کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا ضرور تحریر کے طور پر لکھ کے رکھ دے کہ جی بیلنس آپس میں برابر ہیں میں نے اس کو گو تھرو کیا کوئی انپریزینٹیڈ یا ان کلیکٹڈ چیک نہیں ہے ان دونوں بیلنس کے مابین اور کوئی ایسا ریکارڈ جو کہ بینک اسٹیٹمنٹ میں موجود ہو وہ ہمارا کیش بک میں ان ریکارڈڈ نہیں رہ گیا کوئی ایسی انفارمیشن ان ریکارڈیڈ نہیں ہے جو کہ ہم نے کیش بک میں ریکارڈ نہ کی ہو لیکن بینک اسٹیٹمنٹ میں اپیئر ہو رہی ہو اس کو یہ تحریر ضرور لکھ دینا چاہیے یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ اب دونوں بیلنس برابر بھی ہیں تو آڈیٹر یہ چیز چیک کرے گا کہ جناب اگر برابر بھی ہیں تو کیا ان میں کوئی ان کلیکٹڈ چیک تو نہیں ہے ساری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اتفاقات کو انسیڈنٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ سیم ایک ہی طرح کی اماؤنٹ کے دو ایررز موجود ہو سکتے ہیں دو ریزنس آف ڈیفرنس موجود ہو سکتے ہیں جن کے کہ اپوزٹ افیکٹ آ رہے ہوں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہے ہوں جس کی بنا پر دونوں بیلنسز برابر نظر آ رہے ہوں باتیں سمجھ آ رہی ہیں لہذا آڈیٹر لازمن بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ مانگے گا ان ریسپونسبل پرسن سے اور جہاں پر بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ نہیں تو کم از کم ان کی ایک تحریر ہونا ضروری ہے کہ جی انپریزینٹڈ ان کلیکٹ چیکس کوئی بھی نہیں ہے نیکسٹ پوائنٹ کو دیکھتے ہیں check that outstanding cheques have been cleared with the bank statement subsequent to the year end اب یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس آپ کو معلوم ہے نا انپرزینٹیڈ چیکس کو کہتے ہیں cheques those have been issued for payment but which have not yet been presented into the bank for payment purpose وہ والے چیکس آپ نے دیکھنا ہے subsequent to the year end bank statement میں اپیئر ہو رہے ہیں یا نہیں کیونکہ اس مرتبہ میں تو نہیں اپیئر ہوئے نا آپ نے ایشو کیے ہوئے تھے آپ کی اس مرتبہ کی بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں اب آپ نے لکھ دیے انپریزینٹیڈ چیک کے طور پر اب وہ جو بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں انپریزینٹیڈ چیکس نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے اگلے سال کی جو بینک اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں تلاش کرنا ہے کہ یہ ہو گئے اب اس سے آپ کیا چیز چیک کر رہے ہیں اس سے آپ یہ چیز چیک کر رہے ہیں کہ کوئی بوگس ٹیکس تو نہیں ایشو کیے ہوئے تھے آپ نے جنہوں نے کہ کہ بینک بینک ریکنسلیشن سوری جنہوں نے میں نظر ہی نہیں آنا تھا صرف آپ نے اس سال کو مینج کرنے کے لیے وہ چیکس ایشو کر دیے کہ جی دیکھیں ہم نے تو یہ چیکس کے ذریعے پیمنٹ کر دی فلانے کو تو اس پیمنٹ کو آپ دیکھیں گے سبسیکوینٹ بینک اسٹیٹمنٹس کے اندر کہ کیا وہ الٹیمیٹلی پریزنٹ ہو چکے ہیں واقعی بینک کی طرف سے پے ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بوگس چیک نہیں تھے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں جی check that uncollected cheques have been realise with the statement of the subsequent period اب یہ بھی اسی کے لیول کی بات آ گئی کہ آپ ای بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ جو اس بیلنس شیٹ ڈیٹ پر آپ نے بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنائی ہے اس میں جو آپ کو انکولیکٹڈ چیکس نظر آ رہے ہیں کیا وہ سبسیکوینٹ بینک اسٹیٹمنٹس میں کلیکٹ ہو گئے ان کی بینک اسٹیٹمنٹس میں کریڈٹ افیکٹس نظر آ رہے ہیں اف یس yes, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جناب واقعی جینونلی چیکس آپ کے کیش بک میں ڈیبٹ سائڈ پر لکھے گئے تھے اور جینونلی ان کو ہم نے بینک میں ڈپوزٹ کروایا تھا ادروائز دیکھیں یہاں پر بھی ایک فراڈ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بیلنسز کو مینیج کرنے کے لیے بوگس اکاؤنٹنگ کیش بک میں ڈیبٹ سائٹ پر لکھ دی اور چونکہ ہماری اس مرتبہ کی بینک میں اپیئر نہیں ہو رہا تھا اس کو ہم نے بینک ریکنسلیشن میں انکلیکٹڈ چیکس کے نام پر لکھ دیا اور ہم نے سیٹسفائی کرا دیا جناب دیکھیں جی ہم نے تو بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنا دیا اس میں انکلیکٹڈ چیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے آخری دنوں میں بینک میں جمع کروائے تھے اس لیے اس سال کی بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو وہ رائٹ سائڈ پر اپیئر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ہمیں ذرا اگلے مہینے کی لا کر دو نا بینک اسٹیٹمنٹ منگوا کر دو اگلے مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹس منگوائی ہاں بھائی یہ تو کلیکٹ ہونے چاہیے تھے کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کلیکٹ اگر آپ نے جمع کروائے تھے تو کلیئرنگ ہاؤس جو ہے وہ تو تین ورکنگ ڈیز کے اندر اس کی کلیکشن دے دیتا کیوں ابھی تک وہ کلیکٹ نہیں ہوئے کیوں ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوئے کوئی رولا ہے تو آپ وہاں سے اس رولے کو پکڑ لیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے کہ سیکورٹیز کریں سبسیکوینٹ بینک اسٹیٹمنٹس کو فور آنر چیکس اب یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ کے جو آنر چیکس ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دیکھنا یہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ہوتا کیا کہ ایک تو وہ بات کی نا جو میں نے پچھلے پوائنٹ میں آپ کو بتائی کہ آپ نے بوگس ٹرانزیکشن اپنی کیش بک کی ڈیبٹ سائٹ پر لکھ دی اور وہ سبسیکوینٹ میں نظر ہی نہیں آ رہی ایک تو یہ سلسلہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ سلسلہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی ڈیٹر سے کہیں کہ جی ہمیں ابھی بیلنس کو مینٹین کرنا ہے آپ ایک چیک بھیج دیں ہمیں غلط ہی بے شک وہ چیک بھیج دیں وہ چیک ہمیں بھیج دیں ہم وہ چیک بینک میں جمع کروائیں گے اتنے دنوں میں ہماری کلوزنگ ڈیٹ گزر جائے گی ہماری کیش بک میں اکاؤنٹنگ ڈیبٹ پر آ جائے گی بینک بیلنس ذرا ہماری کیش بک کا نظر آ جائے گا اس کو ہم بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں انکلیکٹڈ چیکس کے نام پر دکھا دیں گے اور ہم ایک پین سلپ بھی شو کر دیں گے اس کی واچنگ کے لیے اپنے آڈیٹر کو کہ جی دیکھیں پین سلپ موجود ہے ہم نے چیک جو ہے بینک میں جمع کروائے لیکن در حقیقت وہ چیک ایک بوگس چیک ہوگا اور جب اگلی بینک سٹیٹمنٹس آئیں گی کیونکہ پین سلپ نے تو ایشو ہو جانا اس پین سلپ پر تو سٹیمپ بینک کی لگی ہوئی آ جانی ہے وہ ہو جانا ہے کہ ٹھیک ہے جناب یہ ایویڈینس ہے کہ چیک بینک میں جمع ہوا تھا لیکن اگلی ہی بینک اسٹیٹمنٹ میں وہ چیک ڈس آنرڈ چیک کے طور پر نظر آ جائے گا تو آڈیٹر کو یہ بات چاہیے کہ وہ اب اگلی بینک اسٹیٹمنٹ کو سیکورٹینائز کرے کہ کیا اس میں کوئی ڈس آنرڈ چیک تو نہیں نظر آ رہا اب اگر وہ ڈس آنرڈ چیک نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو وہ مزید ڈیٹیل میں لے کر جائے گا بھائی یہ ڈس آنر کیوں ہوا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹرانزیکشن غلط بنوائی ہوئی تھی وہ ڈس آنر کی ریزنس کی طرف جائے گا اور وہاں سے پھر وہ بات پکڑی جائے گی فالو کر رہے ہو نا آئیے اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں investigate any significant reconciling item of an nature اب ریکنسیلیشن کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تین ہی آئٹم نظر آتی ہیں بنیادی طور پر ایک انپریزینٹیڈ چیکس ایک ان کلیکٹڈ چیکس اور ایک بینک کی مسٹیکس تو ان میں سے اگر کوئی انیوژل آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کو پھر آپ فردر اسکروٹنائز کریں گے کہ وہ کیوں اس قسم کی ان یوژل ریکنسائلنگ آئٹم ہمیں بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے جو کہ نارملی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ رینٹ پر بیلنس کو مینیج کرنے کے لیے وہ ریکنسائلنگ آئٹم اس میں ڈالی جا رہی ہے لہذا جہاں پر بھی کوئی اس قسم کی انیوژل آپ کو ریکنسائلنگ آئٹم نظر آئے گی کلوزنگ ڈیٹس پر کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ کلوزنگ ڈیٹس پر زیادہ فراڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اب اکاؤنٹ بیلنس کو مینج کرنے کی بات آ رہی ہے تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انیوژل ہے یہ میٹر وہاں پر آپ اس کو پروپ کریں گے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیل چیکس ہیں ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیل چیکس کیا ہیں اسٹیل مینس جو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے اب دیکھیں نا چیک اپ ہوتا ہے سکس منتھس کے گزر جانے پر چیک اسٹیل ہو جاتا ہے اب ناکارا ہو جاتا ہے وہ چیک آپ نے جو چیک ایشو کیا ہوا ہے وہ چیک اگر ابھی تک آپ کے اکاؤنٹ میں سے وڈرا نہیں کیے گئے پیسے اس کے اگینسٹ اور چھ مہینے گزر چکے ہیں تو اس کا مطلب اسٹیل ہو چکے اب اس کو ریورس کر دینا چاہیے اپنی کیش بک کے اندر تو اس کو دیکھیے کہ کیا اسٹیل چیکس ریورس ہو چکے ہیں یا نہیں اور اب سب سے اہم بات آ رہی ہے جی بینک بیلنس کو ویریفائی کرنے کے اعتبار سے کہ اوپٹین ڈائریکٹ بینک کنفرمیشن اب یہ ایک لیٹر آڈیٹر کی طرف سے بینک کو جاتا ہے کہ جناب ہمیں آپ کچھ میٹرز کنفرم کریں along bank balance maintained by our client as your customer in the bank اب وہ بینک کو آڈیٹر لیٹر لکھ رہا ہے اس کے جواب میں بینک نے کچھ سوالوں کے جواب آڈیٹر کو ڈائریکٹ بھیجنے ہیں اب درمیان میں آپ کا آڈیٹ کلائنٹ نہیں ہے ڈائریکٹ کنفرمیشن لیٹر ہے اس میں کیا میٹرز موجود ہوتے ہیں دیکھیے گا نمبر ون کہ ہم کہتے ہیں full title of account and balance دے کمپلیٹ ٹائٹل بتائیں اس اکاؤنٹ کا کیا ہے اور ان کے بیلنس کیا ہیں ہم نے اکاؤنٹ نمبر انہیں بتا دینا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ہمارے لیجر میں جس کو ہم آڈٹ کر رہے ہیں جن اکاؤنٹس کو ان میں جو اکاؤنٹ موجود ہے اس کا ٹائٹل کچھ اور ہو اور بیلنس ادھر شو کیا ہو تو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ ٹائٹل بتائیے کیا یہ ٹائٹل اسی بزنس کے نام سے مینٹین کیا ہوا ہے یا یہ اکاؤنٹ نمبر کسی اور ٹائٹل کا ہے اور پھر اس کا بیلنس بھی ایکزیکٹ ہمیں کنفرم کیجئے کہ یہی بیلنس ہے نیکسٹ ہم پوچھتے ہیں ان سے کوئی کلوزڈ اکاؤنٹ تو نہیں ہے ڈیورنگ دا پیریڈ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جو ہمارے اس آڈٹ آپ کے ساتھ مینٹین کیے ہوئے اکاؤنٹس کو کلوز کیا وہ بھی ہمیں بتا دیجیے کیونکہ اگر ڈیورنگ دا ایئر کوئی اکاؤنٹس کلوز کیے ہیں ان کا بیلنس کلوزنگ ڈیٹ پر تو نہیں ہمیں مل رہا ہوگا کیونکہ ڈیورنگ دا ایئر کو دو چار مہینے پہلے اکاؤنٹ کلوز کر دیا گیا اس کا بیلنس تو نہیں مل رہا کیا وہ اکاؤنٹ جو ڈیورنگ دا ایئر کلوز کیا اس اکاؤنٹس میں موجود اس بینک اکاؤنٹ میں موجود تمام ٹرانزیکشن کو اکارڈنگلی ان کی بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کر لیا گیا ہمارے آڈیٹ کلائنٹ کی بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کر لیا گیا یہ بھی تو ہم نے چیک کرنا ہے تو اگر ہمیں بینک ڈائریکٹلی کنفرم کرتا ہے جناب فلانا account number was maintained by the client your class جو کہ ہمارا بھی کسٹمر تھا اس نے مینٹین کیا ہوا تھا اور دو مہینے پہلے اس کو کلوز کر لیا ہے تو اس کے بارے میں اب ہم اپنے آڈیٹ کلائنٹ سے کہیں گے کہ جناب اس کی کیش بک کدھر ہے اس کا بینک اکاؤنٹ کدھر ہے بتائیے اس کو ہم ویریفائی کریں کہ اس میں جو ریسیٹس پیمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے ذریعے سے جو انکمز اور ایکسپینسز ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں وہ پراپرلی آپ کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہیں یا نہیں لہذا جو کلوزڈ اکاؤنٹس ہوں گے ان کے بارے میں بھی ہم معلومات حاصل کریں گے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی کہ interest charge during the period ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی انٹرسٹ کتنا چارج کیا آپ نے اس کے بارے میں بتائیے کیوں تاکہ کے مطابق وہ تمام کا تمام انٹرسٹ ایکسپینس جو اس بینک کو ہم نے پے کیا یا بینک نے جو کاٹا وہ ہمارے انکم اسٹیٹمنٹ میں ایز این ایکسپینس آ چکا ہوا ہے یا نہیں یہ چیز بھی ہم نے ویریفائی کرنی ہے next comes details of security and charges ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے جو قرضے لے رکھے ہیں جو بینک اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی لے رکھی ہے وہ جن سیکورٹیز کے اگینسٹ جن ایسٹس کے چارج کے اگینسٹ لے رکھی ہیں وہ کون کون سے ہیں تاکہ ان کو پراپرلی ڈسکلوز کیا جا سکے کہ یہ والے ایسٹس جو ہیں انکمبرڈ ہیں ان کے اگینسٹ ہم نے قرضے لیے ہوئے یہ سیکورٹی کے طور پر رکھوائے ہوئے ایسٹس ہیں ان کا ڈسکلوئر پھر ہمیں دینا ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈسکلوئر کے بارے میں بھی ہم نے ٹیسٹ لگانے ہوتے ہیں پروسیجرس ہمارے کے بارے میں بھی ہوتے ہیں اکاؤنٹ بیلنس کے بارے میں بھی ہوتے ہیں اور کلاس آف ٹرانزیکشن کے بارے میں بھی ہوتے ہیں یاد ہے نا یہ بات لہٰذا ان ڈسکلوئرس کے ریفرنس میں بھی ہم پھر ان سے کنفرمیشن لیتے ہیں نیکسٹ بات آتی ہے ڈیٹیلس آف انویسٹمنٹس اور ڈاکیومینٹس ہیلتھ کے بارے میں یعنی کہ وہ جو ہماری انویسٹمنٹس کہیں ہوئی ہیں ان کے سرٹیفکیٹس یا ان کے ڈاکیومینٹس اگر بینک نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں سیکیورٹیز کے لیے ہی رکھے ہوں تو ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے دیکھیے ان کو بھی بہرحال آڈیٹر نے فزیکلی بھی ویریفائی کرنا ہوتا ہے بعض صورتوں میں یا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات بھی پیچھے ہمارے آڈیٹ پروسیجر میں ایک جگہ گزر چکی ہے کہ فزیکل ویریفیکیشن کرنا ہوتی ہے ایسٹس کی اب وہ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس اگر بینک نے سیکیورٹی کے طور پر رکھے ہوئے ہیں تو ہم مانگ سکتے ہیں ان سے یا ہم وزٹ کر سکتے ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے لیے فزیکلی تو یہ چند ایک باتیں جو ہیں بینک کنفرمیشن لیٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں اچھا جی بینک کنفرمیشن لیٹر بڑا ٹیکنیکلی ڈیزائن کیا جاتا ہے اب وہ تمام ٹیکنیکس جو بینک کنفرمیشن لیٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں میں اس وقت آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ اتنا زیادہ میں ڈیپتھ میں نہیں آپ کو لے کر جانا چاہ رہا لیکن بہرحال آپ کے ہینڈ اوورس میں وہ بینک کنفرمیشن لیٹر نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیے گا جو میں نے آپ کو گائیڈ لائن ابھی پرووائڈ کی ہے ریگارڈنگ بینک کنفرمیشن لیٹر اس گائیڈ لائن کی روشنی میں آپ کو تمام بینک کنفرمیشن لیٹر کے کنٹینٹس سمجھ آ جائیں گے اگر نہیں سمجھ آتے تو ڈسکشن بورڈ موجود ہے آپ کی خدمت کے لیے اب میں نیکسٹ پوائنٹ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آج ہمارے آج کے ٹاپک میں نیکسٹ ہم نے ڈیٹرز بیلنس کی کنفرمیشن کے بارے میں بھی گفتگو کرنی ہے اب ڈیٹرز بیلنس کی ویریفیکیشن میں ہم کون کون سے اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ڈیٹرز کنفرمیشن لیٹر کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات چیت کروں گا آپ کے ساتھ تو دیکھیے جی ہم ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہیں ڈیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے ان میں موجود نمبر ون کہ اوپٹین کنفرمیشن فروم ڈیٹرز اس کی ڈیٹیلز ہم آخر میں جا کے ڈسکس کریں گے فی الحال باقی کے پوائنٹس جو ہیں اس کے بارے میں بار سمپل فی الحال اس کے بارے میں اتنا سا ضرور ذہن میں رکھ لیجیے کہ ہمیں اعتبار نہیں ہوتا ہم کون ہے آڈیٹر کہ اکاؤنٹینٹ نے جو ڈیٹر کا بیلنس بیلنس شیٹ میں لکھا ہوا ہے وہ کریکٹ ہے ہم ڈائریکٹلی ڈیٹرز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں جناب آپ بتائیے کہ آپ نے کتنے پیسے ہمارے اس آڈٹ کلائنٹ کے دینے ہیں ایز اے ڈیٹر رفلی ایک یہ کانسیپٹ ہے ڈیٹرز کنفرمیشن لیٹر کا اس میں مزید بھی کچھ باتیں ہیں وہ آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں تھوڑا سا صبر فی الحال ابھی میں مزید جو ڈیٹرز بیلنس کو ویریفائی کرنے کے لیے آڈیٹر نے اٹھانے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو دیکھیے جی نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ we have to verify debts with reference to cash receive since year end بہت امپورٹینٹ پوائنٹ ہے year end means balance sheet date balance sheet date پر ہمارا ایک ڈیٹر ہے ایک لاکھ روپے کا جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا اب اس کے بارے میں ہم نے ویریفائی کرنا ہے کیسے کہ وہ ایک لاکھ روپیہ سچا ہے یا نہیں کیسے کہ کیا اس کے بعد اس سے پیسے ریسیو ہوئے ایک لاکھ روپے یا نہیں فالو کیا پوائنٹ جس بیلنس شیٹ کو ویریفائی کر رہے ہیں وہ ہمیں شو کر رہی ہے ایک ڈیٹر کا بیلنس ایک لاکھ روپے کا اس ایک لاکھ روپے کے بیلنس کے بارے میں ہم نے اگلے پیریڈ کو دیکھنا ہے اس بیلنس شیٹ کے بعد کا پیریڈ کہ وہ بعد میں پیسے ملے کہ نہیں ملے اگر ملے تو اس کا مطلب وہ ایک لاکھ روپے سچا ہے اگر نہیں ملے تو پھر پریشانی کہ بھائی یہ جیٹر ایک لاکھ روپیہ ابھی تک پیسے کیوں نہیں دیے اس نے تو سبسیکوینٹ ہم ریسیٹس جو ریکوریز ہوتی ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ ان ڈیٹر سے سبسیکوینٹلی ریکوریز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی اگر نہیں ہو رہی تو پھر ان کو ڈیپ ڈیٹیل میں جا کر ہم پراپ کریں گے کہ بھائی ان سے ریکوریز کیوں نہیں ہو رہی ان کو آپ نے کیوں خام خام سائڈ پر چھوڑا ہوا ہے نہ چیزیں آپ مزید سیل کر رہے انہیں نہ ان سے آپ ریکوری کر رہے ہو وجہ پھر دریافت کریں گے اور وغیرہ وہ پھر اگلے مزید سٹیپس بھی ہیں اس کے لیے تو نیکسٹ ہم سٹیپ دیکھتے ہیں کہ check accuracy and completeness of debtors listing یا آپ کو یاد ہوگا آپ نے کنٹرول اکاؤنٹ پڑھا تھا اس میں سبسیڈری لیجر فار ڈیٹرز جسے سیلز لیجر کے نام سے بھی آپ نے پڑھا تھا ان کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے سیکشنل بیلنسنگ کے تحت اب وہ جو لسٹ بنائی جاتی ہے ان کی ایکوریسی کے بارے میں آپ نے پھر اب دیکھنا ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ وہ تمام بک کیپنگس کو دیکھیں گے اور ان پروسیجرس کو دیکھیں گے کہ ٹھیک ٹھیک اپنائے جا رہے ہیں اس لسٹ کو اپنانے کے لیے اس لسٹ کو حاصل کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جی کہ check book keepings in small sample of ledger accounts اب یہ بک کیپنگ کی بات آ رہی ہے کہ ہم نے جو وہ لیجر اکاؤنٹس مینٹین کیے ہوتے ہیں انڈیویجل ڈیٹرس کے ان میں ہم نے جس بک کیپنگ کے پروسیجر کے مطابق ٹرانزیکشنس کو پہنچایا ہے ان کو چیک کر لیں لائک like, وہ پوسٹنگ جو ہم نے کی ہیں بکس آف اوریجنل انٹری سے subsidiary ledger individual ledger accounts کے اندر ان کو چیک کریں کیونکہ ان پوسٹنگز کی ایکوریسی ہی کریکٹ بیلنس دلائیں گی ہمیں ہر انڈیویجل کا جو کہ اس کی لسٹ کے اندر موجود ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے جی check postings and enquire into unusual entries in the control account اب بات کنٹرول اکاؤنٹ کی آ گئی پہلے ہم انڈیویجل کی بات کر رہے تھے اب کنٹرول اکاؤنٹ کی بات آ گئی اب کنٹرول اکاؤنٹ میں ہم نے ایک تو پوسٹنگس کو چیک کرنا ہے وہ بکس آف اوریجنل انٹری کے جو ٹوٹلز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول اکاؤنٹ میں ہم پوسٹ کرتے ہیں ایک تو ان کو چیک کرنا ہے کہ ٹھیک بیلنسز ادھر پوسٹ ہوئے ہوئے ہیں اور دوسرا اگر کوئی ان یوژل بات آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ نے پھر مزید ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا ہوگا اب ان یوژل کس قسم کی بات ہو سکتی ہے فار ایگزامپل ان یوزل ہو سکتی ہے set off transfer of balances contra اس قسم کی کوئی بات یا پھر ایک اور بڑی انیوژل بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے ڈیٹرز کو پیمنٹ کی ہوئی ہے یہ کیا بات ہو ہو گئی ڈیٹرز کو ہم نے پیمنٹ کی ہاں تو سکتا ہے although it is unusual کیونکہ normally we receive cash from the debtors but they could be some circumstance when you are making payment to the debtors اگر آپ کو پیمنٹ میڈ ٹو ڈیٹر نظر آ رہی ہے ڈیٹر اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر تو اس کو آپ ڈیٹیل میں لے کر جائیں وہ ایک ان یوژل ٹرانزیکشن ہے ڈیٹر کے لیے اس کے پیچھے حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ڈیٹر نے ہمیں زیادہ کیش دے دیا وہ ہم اس کو ریفنڈ کر رہے ہیں لیکن اس حقیقت کو ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے کیا واقعی ہمیں زیادہ کیش ریسیو ہوا تھا جو ہم اسے پیمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ان یوزل ٹرانزیکشن ہے ڈیٹر کے لیے اسی طرح سیٹنگ آف کی جو میں نے بات کی ہے ڈیٹر ایک ہی وقت میں ہمارا کریڈیٹر بھی ہے اس کے بیلنسز کو سیٹ آف کرنا بھی ایک ان یوزل ہے نارمل سے ہٹ کے ہے لہٰذا اس کو بھی ڈیٹیل میں لے کر جا کے ہم چیک کریں گے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی اس کے اندر ریویو کریں post year end credit notes اب یہ پوسٹ ایئر اینڈ مینس جو ہمارا اکاؤنٹنگ ایئر اینڈ ہو رہا ہے اس کے بعد کے کریڈٹ نوٹس اب کریڈٹ نوٹ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کریڈٹ نوٹ کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ڈیٹر کو ایک ریلیف دیتے ہیں انوائس کے اگینسٹ لائک ڈیٹر کو انوائس ریز کی تھی کہ جناب آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں اب ہم اس کو ریلیف دے رہے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے نہیں دینے نارملی یہ سیلز ریٹرن کے اگینسٹ ہوتا ہے تو اب یہ رینٹ کے بعد جو کریڈٹ نوٹس ہوں گے ان کو ہم چیک کریں گے کہ ایسا تو نہیں کہ بوگس ڈیٹر پہلے کریٹ کیا گیا اور بعد میں کریڈٹ نوٹ کے ذریعے سے اس کو ریلیف دے دیا گیا بڑے شکی ہوتے ہیں آڈیٹر اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو کریڈٹ نوٹ اگر بعد میں ایشو کیا گیا تو بھائی کیوں ایک دم سے آپ کو کریڈٹ نوٹ ایشو کرنے کا خیال آ گیا اس کے اندر پھر وہ ایگزامن کریں گے ساری سچویشن کو نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی کہ انکوائر کریں ڈیٹرز بیلنسز کو جو کہ کلیئر کیے گئے through entries after the year end اب پھر یہاں پر بھی وہی والا مسئلہ ہے کہ ڈیٹرز بیلنس بوگس تھے ان کو بعد میں ہم نے کلیئر کر دیا جرنل اب یہ جرنل کے ذریعے سے ہم کیسے اس کو کلیئر کرتے ہیں جرنل اینٹری کے ذریعے سے کلیئر کرنے کا مطلب آپ نے اس کو رائٹ آف کر دیا آپ نے ختم کر دیا کہ نہیں جی یہ تو بیڈ ہو گئے جناب اب یہ ایئر اینڈ کے فوراً بعد اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹرز ہی نہیں تھے یہ ہم نے ڈیٹرز ہی غلط کریٹ کیے ہوئے تھے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ consider claims enquire and review correspondence یہاں پہ ان پرووائڈیڈ کا مطلب ہے کہ جن کے اگینسٹ ہم نے پروویژنز نہیں کریٹ کی ہوئی ڈیٹرز آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم ایجنگ کرتے ہیں ڈیٹرز کی ایجنگ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان ڈیٹر سے تو چھ مہینے ہو گئے پیسے نہیں ابھی تک ریسیو ہوئے تو ان کے اگینسٹ ہم پروویژن کریٹ کرتے ہیں فور ڈاؤٹ فل ڈیٹس کہ جی ہمیں ڈاؤٹ ہے آپ ان کے اگینسٹ پروویژن کریٹ کی جائے تو جو ایج ڈیٹرز ہوں گے زیادہ پرانے ڈیٹرز ہوں گے ان کے اگینسٹ اگر پروویژنس ابھی تک کریٹ نہیں کی گئی تو ہم ان کے لیے پھر اب انکوائر کریں گے کہ جی کیا وجہ ہے ان بیلنس کے اگینسٹ آپ نے پروویژن کیوں نہیں کریٹ کی نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی کہ consider adequacy and check bases and calculation of provisions کہ اب ان پروویژنس کی ایڈیکیسی کو بھی ہم چیک کریں کیونکہ ہم نے اب جو پروویژنس کریٹ کی ہیں کیا وہ کمپلیٹ ہیں دیکھیے یہاں پر ایسٹیمیشنز پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی انوائس تو نہیں آتی نا کہ جناب آپ اتنی پروویژن کریٹ کریں یہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیشن ہیں جو کہ ایکسپیرئنس پر بیس کر کے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں ریلائبل ہونی چاہیے اب ان کے ریلائبل ہونے کے لیے آپ کا ایکسپیرئنس بیس کرے گا جو ڈفرینٹ بیسس چاہیے پاس پریکٹس جو ہے اس کو آپ بیس کریں گے یا پھر آپ نے ایک اسپیسیفک ڈیٹر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جس سے پتا چلا کہ یہ جناب جو صاحب ہیں یہ پیسے نہیں دیں گے ہمیں کیونکہ ان کی تو بینک رپسی ہو رہی ہے یا یہ ہمیں مکمل پیسے نہیں دے سکیں گے یہ سیونٹی پرسینٹ دے سکیں گے تھرٹی پرسینٹ پیسے نہیں دے سکیں گے ہمیں جو ان سے ریکوریبل ڈیوز ہیں لہٰذا ان کے اس تھرٹی پرسینٹ جو ہمیں ریکور نہیں ہونے کا اندیشہ کہ یہ ریکور نہیں ہو سکیں گے ان کی اسپیسیفک پروویژن آ جائے گی تو ان کی ایکوریسی اور ایڈیکویسی جو ہے اس کو ہم چیک کریں گے نیکسٹ بات آتی ہے consider whether results of work on cut off affect debtors یعنی کہ وہ جو کٹ آفس ہیں کٹ آفس آپ کو ڈیٹیل سے بتائے تھے کہ کٹ آفس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ انوائس کیا ہے لاسٹ کریڈٹ نوٹ نمبر کیا ہے لاسٹ ریسیٹ نمبر کیا ہے وہاں پہ آپ کٹ آف لگا دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں تو کیا ان کٹ آفس کی وجہ سے ہمارے ڈیٹرس پہ کوئی افیکٹ آ رہا ہے یعنی کہ اگر وہ انوائسز وغیرہ ہیں تو ان کی اکارڈنگلی اس کے اندر اکاؤنٹنگ افیکٹس آ چکے ہوئے ہیں یا نہیں ان چیزوں کو ہم ویریفائی کریں گے اب اسٹیج پر اور ایک اور انتہائی اہم پوائنٹ کہ ہم ریویو کریں گے آڈٹ ورک آن انکم کو کیونکہ اب انکم کی وجہ سے ہی تو ڈیٹر کریٹ ہوتے ہیں کہ انکم ریسیویبل ہوگی تو ہمارے ڈیٹرز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے لہٰذا انکمز پہ جو آڈٹ ورک ہوا ہوا ہے اس کو بھی ہم ریویو کر لیں گے یہ جی ڈفرینٹ پوائنٹس تھے اب میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے ڈیٹرز کنفرمیشن لیٹر اب دیکھیں جی ڈیٹر کنفرمیشن لیٹر کے ذریعے سے آڈیٹر کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہیں like adequacy of system of internal control over sales debtors and collections کیونکہ ہمیں اب جب ڈیٹر بھی کہیں گے کہ ہاں جی واقعی ہم نے اتنے پیسے دینے ہیں آپ کے آڈیٹ کلائنٹ کے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے اس آڈٹ ٹھیک انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں سیلس کے اوپر ڈیٹرس کے اوپر کلیکشنس کے اوپر وہ واقعی جو پیسے دے چکے ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں جو دینے ہیں وہ ان کے بیلنسز بتا رہے ہیں اور جتنے ان سے لینے تھے اتنی ہی انکمس کو اس ڈیٹر کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کیا ہوا ہے وہ تمام باتوں کے بارے میں ہمیں انٹرنل کنٹرول کے بارے میں سیٹسفیکشن ملے گی جب ڈیٹرز کی طرف سے ایک کنفرمیشن آ جائے گی جو کہ اس کے حق میں جاری ہوگی جو اکاؤنٹنگ کی ہوئی ہے next accuracy of accounting record in general and of cut off procedure for balance sheet in particular accounting record ٹھیک مینٹین ہوئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تسلی مل جاتی ہے پھر یہ کہ وہ جو کٹ آف پروسیجرز ہیں وہ ٹھیک لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تسلی مل جاتی ہے کیونکہ کٹ آف پروسیجر اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو کبھی بھی ڈیٹر کا بیلنس کریکٹ نہیں ہوگا لہٰذا کٹ آف پروسیجر کے بارے میں بھی ہمیں تسلی مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اور اکاؤنٹنگ ریکارڈز جو مینٹین ہوئے ہوئے ہیں انکمس ڈیٹر اس سے related bad debts discount allowed set off sales return وغیرہ ان تمام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں ڈیٹر سے کنفرمیشن ملنے کے بعد next irregularities such as steaming and leading overdue balances and incorrect balances بہت امپورٹنٹ بات اگر ڈیٹرز ہمیں کہہ دیں کہ نہیں جی ہم نے تو پیسے دے دیے ہوئے ہیں یہ بیلنس جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو بیلنس ہم نے نہیں دینا یہ تو کب کا کلیئر ہو چکا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جب ہم نے وہ کیش کے انٹرنل کنٹرول پروسیجرس پڑھے تھے اینڈ لیڈنگ کہ کیش ریسیو ہو چکا لیکن ان کو ریکارڈ نہیں کیا گیا ان ریسیٹس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا کیش بک کے اندر اپنے ذاتی استعمال میں لے آیا وہ کیشیئر اور کوئی ہفتے دس دن کے بعد مہینے کے بعد وہ اس کیش میں شو کر دیا اور کہا جی نہیں جی میں تو سچا ہوں میں نے تو کیش جو ہے وہ کون سا کوئی کھایا ہے آپ کو کیش تو دے دیا حالانکہ پورا مہینہ وہ کیش اپنا استعمال کرتا رہا ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ تو ہمیں جب ڈیٹر کنفرم کر دیتا ہے بیلنس تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ نہیں ہوئی بھی بیلنس درست ہیں اور اگر ڈیٹر کہتا ہے کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ ہوئی بھی اچھا ان تمام باتوں سے آڈیٹر اب اوپینین کیا اخذ کرتا ہے وہ ہے نمبر ون کے ریلائبلٹی آف ڈیٹرس کے ڈیٹرس ریلائبل ہیں یا نہیں اور نمبر دو quantum and nature of dispute existing between the company یعنی کہ ہمارا audit client and its customer یعنی کہ وہ ڈیٹرس یہ آڈیٹر کا اوپینین ڈرا ہوتا ہے کنفرمیشن لیٹر کے جواب میں جب اس کو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو یا تو وہ کہتا ہے کہ جی بیلنس ٹھیک ہے اوور ڈیو نہیں ہے کریکٹ بیلنس ہیں یا بیلنس ٹھیک نہیں ہے ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ ہوئی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے آڈیٹ کلائنٹ یعنی کہ آڈیٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے اس آڈٹ کلائنٹ اور اس کے ڈیٹر کے مابین کس قسم کے اختلافات ہیں اچھا جی اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ کنفرمیشن لیٹر کی دو قسمیں ہیں ایک پوزیٹو میتھڈ کے ذریعے کنفرمیشن حاصل کرنا اور دوسرا نیگیٹو میتھڈ کے ذریعے کنفرمیشن حاصل کرنا اب یہ پوزیٹو میتھڈ میتھڈ کے کے ذریعے ذریعے اور نیگیٹو ڈیٹر سے کنفرمیشن حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے دیکھیے جی جو پوزیٹو میتھڈ کے ذریعے ہم ڈیٹر سے کنفرمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ہم کون ہے ڈیٹر آڈیٹرس آڈیٹرس ٹھیک ہے ہم آڈیٹرس ڈیٹر سے کنفرمیشن لے رہے ہیں ہیں ہم کہتے کہ جی آپ ہمارے آڈیٹ کلائنٹ کے ڈیٹر ہیں آپ بتائیے کہ اتنا بیلنس ہمارے اس کلائنٹ کے لیجر میں آپ کی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کیا اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں یس اور نو اف ناٹ تو آپ بتائیے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے یہ پوزیٹو میتھڈ ہے کنفرمیشن حاصل کرنے کا آئی ریپیٹ میں آڈیٹر ہوں میں نے اپنے آڈٹ کلائنٹ کے ڈیٹر کو خط لکھنا ہے کہ جی میرے آڈٹ کلائنٹ کے لیجر میں آپ کے زمہ ایک لاکھ روپیہ دینا ہے کیا آپ نے ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میرے آڈٹ کلائنٹ کا پلیز بتا دیجئے کہ ہاں جی دینا ہے اف ناٹ تو بھی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے اگر ایک لاکھ نہیں دینا تو کتنا پیسہ آپ نے دینا ہے پوزیٹو کنفرمیشن دوسری طرف آ جائیں جی negative method of confirmation letter کیا نیگیٹو یہ آپ اس طرح سے اس لیٹر کو ڈرافٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے آڈیٹ کلائنٹ کے لیجر میں آپ کے ذمہ ایک لاکھ روپیہ دینا لکھا ہوا ہے اگر تو یہ ایک لاکھ روپیہ دینا ٹھیک لکھا ہوا ہے تو آپ ہمیں کوئی جواب مت دیجئے ہاں اگر یہ ایک لاکھ روپیہ جو آپ کی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یہ رقم غلط لکھی ہوئی ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے تو اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹو میتھڈ کی صورت میں اگر ڈیٹر کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیلنس ٹھیک ہے جو کہ لیجر میں موجود ہے اور اگر غلط ہوگا تو ڈیٹر جو ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا کہ نہیں جناب یہ ایک لاکھ روپیہ نہیں میں نے تو اسی ہزار روپیہ دینا ہے میں نے تو ستر ہزار دینا یا میں تو مکمل کا مکمل دے چکا ہوں میرا تو جمعہ کوئی بیلنس نہیں ہے یہ negative method of direct confirmation from the debtor اچھا یہ دونوں میتھڈ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے دیکھیے اگر آڈیٹر ریلائی کر رہا ہے انٹرنل کنٹرول پر وہ سمجھتا ہے کہ انٹرنل کنٹرول جو ہے یہ پرفیکٹ ہے میرے آڈیٹ کلائنٹ کا تو وہ پھر نیگیٹو میتھڈ بھیجے گا نیگیٹو میتھڈ کے تحت کنفرمیشن لیٹر بھیجے گا ڈیٹر کو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جی میرا اس کے میرے آڈیٹ کلائنٹ کا انٹرنل کنٹرول بہت درست طریقے سے چل رہا ہے اور اسے میں ویریفائی کر چکا ہوں میں سیٹسفائڈ ہوں تو ایک لیٹر بھیج دو اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا تو کوئی خود ہی مجھے بتا دے گا مجھے ڈس ایگریمنٹ والے لیٹر ہی صرف پڑھنے پڑیں گے مجھے تمام لیٹرز نہیں پڑھنا پڑیں گے لیکن اگر انٹرنل کنٹرول پر ریلائنس نہیں ہے آڈیٹر کا تو وہ پھر پوزیٹو میتھڈ کے تحت کنفرمیشن لیٹر بھیجے گا اس ڈیٹر کو یہ دونوں صورتوں میں اگر ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی ہمیں پتا چلنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر نمبر آف ڈیٹرز بہت زیادہ ہوں گے پھر پوزیٹو اگر میتھڈ کے تحت کنفرمیشن کرنا چاہے گا تو پھر تو آڈیٹر صاحب جناب تمام لیٹرز کے جواب ہی پڑھتے رہیں گے کہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں کوئی ایک جی نہیں آئے گا باقی جی ہاں کو بھی اس کو پڑھنا پڑے گا تو نیگیٹو میتھڈ کے تحت اس کو جب جواب آئے گا تو وہ صرف اور صرف جی نہیں کا جواب آئے گا جی ہاں کا جواب نہیں آئے گا وہ انڈرسٹوڈ ہوگا بات کو فالو کر رہے ہیں یہاں پر کچھ ڈسٹنکشن کے پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں معاملہ آپ کو نیگیٹو اور پوزیٹو میتھڈ کا مزید کلیئر ہو جائے گا نمبر ون پوزیٹو میتھڈ کے تحت آڈیٹر چاہتا ہے کہ اس کو جواب ضرور ملے بھلے نیگیٹو ہو بھلے بھلے پوزیٹو ایگری کرتا ہو بھلے ایگری نہ کرتا ہو جبکہ نیگیٹو میتھڈ کے تحت اگر ڈس ایگریمنٹ ہو تو جواب ملے ڈیٹر سے یہ پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ پوزیٹو کنفرمیشن میتھڈ کے تحت اگر آڈیٹر کو جواب ریسیو نہیں ہوتا تو وہ ادر پروسیجر جبکہ نیگیٹو میتھڈ کے تحت اگر ڈیٹر سے ریپلائی ریسیو نہیں ہوتا تو ازیوم کیا جاتا ہے کہ بیلنس درست تھا تیسرا پوائنٹ پوزیٹو کنفرمیشن میتھڈ اس وقت اپنایا جاتا ہے یا پریفر کیا جاتا ہے جب انٹرنل کنٹرول سسٹم پر آڈیٹر سیٹسفائی نہیں ہوتا جبکہ نیگیٹو کنفرمیشن اس وقت پریفر کیا جاتا ہے میتھڈ جب انٹرنل کنٹرول سسٹم پہ وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور last point positive confirmation method ہم اس وقت یوز کرتے ہیں اگر کوئی سگنیفیکینٹ ڈیٹر کا بیلنس ہم نے کنفرم کرنا ہو جس کا جواب ضرور ملنا چاہیے ہمیں کوئی بڑی اماؤنٹ ہے اور نیگیٹو کنفرمیشن میتھڈ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب بے شمار چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ کے بیلنس ہوں ان کو ہم نے کنفرم کرنا یہ ڈسٹنکشن تھے جی پوزیٹو میتھڈ اور نیگیٹو میتھڈ کی اب بات آتی ہے پوزیٹو میتھڈ میں اگر ہمیں کنفرمیشن نہیں ملتی تو اب آڈیٹر کیا کرے گا کیونکہ ممکن ہے نا کہ پوزیٹو میتھڈ میں بھی اس نے جو کنفرمیشن لیٹر بھیجا اس کے اگینسٹ جواب نہیں آیا حالانکہ آنا چاہیے تھا اب وہاں پر صرف دو پوائنٹس ذہن میں رکھ لیں ایک تو یہ کہ آڈیٹر اب سبسیکوینٹ ریکوری کو چیک کرے کہ یہ جو بیلنس ہے کیا سبسیکوینٹلی ریکور ہو رہا ہے اگر تو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوکے کوئی ایڈریس ویڈریس غلط ہوگا جس پر صحیح نہیں پہنچا ہوگا یا کوئی اور وجہ ہوگی ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں جواب نہیں موصول ہوا ہوگا پیسے اس کو سبسیکوینٹلی جب واپس مل گئے ڈیٹر سے تو اس کا مطلب ہے ڈیٹر واس جینون اگر نہیں تو پھر مزید کچھ ڈاکومینٹس کو دیکھے اور کورسپونڈینس کو چیک کرے اب یہاں پر تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ ڈیٹرز غلط ہیں وہاں پر پھر سیلز آرڈر پراپر چیک کرے انوائسز پراپر چیک کرے پراپر ڈیٹیل میں جائے ایک ایک چیز کو پروب کرے کہ کیا واقعی یہ ڈیٹر بنتا ہے اس اینٹی کا کہ نہیں اف یس yes تو ٹھیک ہے اف ناٹ تو پھر آپ اسے کہیں گے جناب آپ کا ڈیٹر ٹھیک نہیں ہے صحیح جی یہ جناب ڈیٹرس کے بارے میں لیں جی دیٹس آل دا ڈے آج ہم نے ڈیٹرز بیلنس کو کنفرم کرنا سیکھا اور بینک بیلنسز کو کنفرم کرنا سیکھا مجھے امید ہے آپ کو ٹھیک سمجھ آ گئی ہوگی یہ کنفرمیشن لیٹرز بہت اہم ہیں پریکٹیکل آڈٹ میں بھی اور اسٹوڈینٹس کے لیے بھی ٹھیک ہے جی اس کی تیاری کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ